لہٰذا اپنی ساری تدبیریں پختہ کر لو پھر صف باندھ کراؤ اور یقین رکھو کہ آج جو غالب آ جائے گا فلا اسی کو حاصل ہوگی